پوری دنیا میں سب کو سکون کی تلاش میں اور سمجھتے ہیں گاڑی بنگلے میں گاڑی میں اور ڈگریوں میں اور اے سی میں اور پیسوں میں اور میں نے اتنے بنگلے بنا لیے میرا بیٹا وہاں پر ہے امریکہ میں اس میں سکون ملے گا سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے گناہوں سے بچنے میں سنت والی زندگی کے اندر سکون چاہے ایک شخص چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور بالکل جھونپڑے کے اندر ہے اللہ کو راضی کرتا ہے چٹنی روٹی کھائے گا اس کو مزہ آئے گا بہت اچھی نیند آئے گی اور ایک شخص بہت پیسے ہیں اس کے پاس کروڑوں ڈالر ہیں پونڈ ہیں اس کے پاس مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور حرام کماتا ہے اور ہر اعضا سے نافرمانی کرتا ہے سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے یہودیوں کے مشابہ اختیار کرتا ہے تو اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا چین اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کی یاد کامل جب ہوتی ہے جب ذکر کا اہتمام بھی کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا جائے کیونکہ بجلی جب آتی ہے تو اس میں دونوں تار ہوتے ہیں پازیٹیو تار بھی ہوتا ہے نگیٹو تار بھی ہوتا ہے مثبت تار بھی ہوتا ہے اور منفی تار بھی ہوتا ہے تو جب تک اگر ہم صرف ذکر کرتے رہیں تو حج و تلاوت اوابین پڑھیں عمرے عمریں کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں نفلی حج کر رہے ہیں نفلی عمرہ کر رہے ہیں نفلی طواف کر رہے ہیں مگر اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو کامل اطمینان نہیں ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن معین یہ کان کھول کر سن لو کانوں سے غفلت کی روئی نکال دو کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے گا حضرت والا فرماتے ہیں یہاں ہی لگانا ضروری ہے اللہ ہی کی یاد سے اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے پوری دنیا کے اندر تو اس لیے اللہ ہی کی یاد ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے جب حلال اور حرام سے بچنے کا موقع آئے گا اس وقت ہم حرام سے بچ کے حلال طریقہ اختیار کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے عورتوں سے نظروں کو بچانا بھی اللہ کی یاد ہے جھوٹ سے بچنا بھی اللہ کی یاد ہے اور ماں باپ سے اچھے اخلاق سے پیش آنا سے بھی نہ کرنا بھی اللہ کی یاد ہے بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ٹی وی سے بچنا اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا بھی اللہ کی یاد ہے اور اس طرح جو زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے مگر زبان سے ذکر شیخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لئی صلاح حجاب اللہ الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ نہیں رہتا جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور سو دفعہ جو روزانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھویں رات کی طرح چمکا دیں گے چودھویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا بالکل تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں اس کو لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ بڑے پیر صاحب غوث بھی تھے مفتی غوث بھی تھے بہت بڑے ولی اللہ دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ پیرانی پیر بھی کہا جاتا ہے مگر ان ڈائریکٹ ان سے مانگنا صحیح نہیں یا غوث مدد کہنا جو ہے ان کی قبر پہ جا کے ان سے ڈائریکٹ مانگنا بلکہ ان کے وسیلے سے ان کے صدقے مانگ سکتے ہیں ان وہ فرماتے میں ان کے یعنی مرتے دم تک انہوں نے تصویر اپنے ہاتھ میں رکھی تصویر رکھنے سے یہ شیطان کا کوڑا ہے اور تصویر رکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے اور اس سے جو ہے اس لیے یہ بھی ثابت ہے ابو رضی عنہ کے پاس ایک دھاگا ہوتا تھا اس میں کی کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھیں اس میں جو ہے وہ گنا کرتے تھے اس سے تسبیح کا ثبوت ملتا ہے ابرار بندے جو ہیں وہ تصبی رکھتے ہیں اس سے اللہ کی یاد آتی ہے تو شیطان کا کوڑا ہے تسبیح جو ہے حضرت سمجھ میں بات صلى الله الله الله تعالى عليه وسلم لا لا لا ل تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سے حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں یعنی مقصد اللہ کے ساتھ ہوں تبلیغ میں وقت لگائیں عالم بنے حافظ بنے نماز پڑھائیں فرت کریں تب حرم شریف عمرہ کریں طواف کریں حج کریں یا بیان کریں جو بھی کام ہو اللہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہم سے بس اور کوئی نظر نہ ہو مخلوق پہ نظر نہ ہو پیسوں پہ نظر نہ ہو خلافت پہ نظر نہ ہو اسی کی نظروں کے یا اللہ پہ نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں جو عمل بھی کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے کاروبار کر رہے ہیں کہ تجارت کرتے ہیں اس میں بہت ثواب ہے سنت کے مطابق اس میں حرام نہیں کمانا ہے حرام طریقوں سے دھوکہ دے کے مال نہیں بیچنا ہے اور اسی طرح جاب پہ جا رہے ہیں تو پورا وقت دینا ہے ٹخنے کھول کے جانا ہے ایک مٹھی داڑھی ڈھک کے جانا ہے اور جو ہے سنت و شریعت کے مطابق وہاں پہ رہنا ہی نہیں کہ جاب پہ جا رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں موبائل پہ جو ہے تصویریں دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو غیبتیں کر رہے ہیں اپنے باس کی مینیجر کی وہاں بھی احتیاط سے رہنا ہے تو یہ یہ بھی تو اللہ کی ذات مقصود ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں یہ استحظار رہے کہ چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں بازار میں بھی ساتھ ہیں ایئرپورٹ پہ بھی ساتھ ہیں اسپتال میں بھی ساتھ ہیں اسی طرح یونیورسٹی <clears throat> اور کالج دفتروں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ یعنی مرتے دم تک اے اللہ میرے زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو تو ہی اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر لا اللہ لا الہ الا اللہ لا illallah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 کا ذکر کر لیتے سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے قرآن کے اندر آتا ہے کہ وزقر اسم ربک علامہ قاضی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے رض کو اس میں کہ اپنے رب کا نام لو اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے اب حدیث شریف میں آتے ہیں شرح مسلم لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شعر ہیں ساری دنیا کے علماء اس ان کی شرح دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے لا تقوم الساعة یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک حتیٰ اللہ اللہ دو دفعہ لفظ آتا ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے تو شرح مسلم لکھنے والے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں جو ہم لوگ جو ہمارے مشاہد دین اور اب اسی طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور عاشق بھی اللہ کے عارف بھی تھے بہت وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایسا مزہ آتا ہے کیونکہ اللہ کے نام میں اللہ تعالیٰ خالق لذات کائنات ہے اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے خالق ڈالرز ہیں سارے عالم کے مزہ اس اللہ کے نام کے اندر ہے حضرت والا نے دفعہ فرمایا تھا میرے پیارے شیخ نے میرے پیارے محسن میرے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت فرمایا حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی غم اور پریشانی آ جائے کوئی بھی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تھوڑا سا اللہ کا نام لے لو کیونکہ انشاءاللہ غم ہلکا ہو جائے کیونکہ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں مگر جو گنہگار ہوتے ہیں جو مسلسل نافرمانی کرتے رہتے ہیں ان پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے ان کے اللہ تعالیٰ حلیم ہے ڈھیل دیتے رہتے ہیں شاید توبہ کر لیں شاید توبہ کر لیں کہ ایک دم سے پکڑ آتی ہے اس میں ڈھیل دیتے رہتے ہیں ایک زندگی ایک عمر تک ایک دم سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو توبہ کی پھر وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے حضرت یہ وظیفہ دے دیجیے یہ وظیفہ دے دیجیے بچی کا رشتہ نہیں مل رہا اور یہ گردے میں کینسر ہو گیا یہ اللہ نہ کرے بلڈ کینسر ہو گیا شوگر ہو گئی اور کوئی بیماری ہو گئی پھر اللہ والوں کے پاس جاتا ہے پھر وہ اسے وظیفہ ہی بتاتے ہیں میں بولتے ہیں بھائی توبہ بھی کر لو گناہوں سے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور جو کافر ہیں اور جو نافرمان ہیں جیسے اللہ یہ زمین ہل رہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے جاپان میں آیا پاکستان میں آج صبح زلزلہ آیا شمالی علاقوں میں زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہمیں عبرت دینی چاہیے بس اب بہت ہو گئی ہم لوگ بہت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگ اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کریں ہمت کریں کہ کیونکہ سب کو ایک دن جانا ہے اللہ والے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں کافر بھی جاتے ہیں نافرمان بھی جاتے ہیں ہر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں سے جاؤں کیونکہ اللہ کو راضی کرنا یہ دنیا کی ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک دفعہ نے فرمایا کہ پیسے کما لینا بلڈنگ بنا لینا تجارت کر لینا یہ وسائل حیات ہیں کھانا پینا یہ سب وسائل حیات ہیں یعنی زندگی کے لیے جینے کے لیے ہیں یہ سب وسائل ہیں مقصد حیات ہی نہیں ہے کھانا پینا اور ہر وقت تجارت کرتے رہنا کاروبار کرتے رہنا کام ہی کام کرتے رہنا بلکہ مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا ہے یہ مطلب نہیں کاروبار چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو کام کرنا چھوڑ دو بلکہ یہ سب کام کرنا ہے مگر شریعت کے دائرے کے اندر علماء سے پوچھ پوچھ کر غم آئیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے لوگ بولیں گے ملا ہو گیا اور پتہ کیا کیا کہتے ہیں متوع ہو گیا ان کو کہنے دیجیے یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب تشریف لے گئے تو کتنی تکلیفیں دی گئیں ان کے پتھر مارے گئے نالے مبارک خون سے بھر گئے اتنی تکلیفیں نبی صاحب وسلم سے میں صحیح جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نبی صاحب وسلم کو تکلیف دی گئی تو کیا اس امتیوں کو تکلیف نہیں دی آئے گی ہمیں تو بہت کم تکلیف مل رہی ہے صرف تانے سننے کو مل رہا ہے زیادہ تر ٹفنا کھول لیا ملا ہو گئے بارش زیادہ ہو رہی ہے کیا اب تو بارش سیلاب بھی ختم ہو گیا لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو اڑان دیجیے لوگ ایک مٹھی داڑھی رکھ لی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کس مولوی کے پاس جانا شروع کر دیا کوئی اور شریف پردہ کر لیتی ہے اور اگر کوئی غیر شریعی تقریبات میں شرکت نہیں کرتا بولتا ہے آپ تو اپنے قریبی اشتہار ہوں شادی میں شرکت نہیں کریں گے ارے کتنا ہی قریبی اشتہار ہو بہن کی شادی ہو بھائی کی شادی ہو یا اپنی بیٹی کی شادی ہو مگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے تمہارے اندر بیٹی کی زیادہ ہے یا جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے آدھا بہن بھائیوں سے آدھا پوری دنیا سے آدھا نہ ہو مفہوم بتا رہا ہوں اس اس لیے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک طرف ہمارے گھر والے خاندان والے ہیں تو جب خاندان والے اور گھر والے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ مخلوق فی الخالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق کی تاز جائز نہیں مخلوق میں ساری دنیا آتی ہے قریب سے قریب ترین رشتے دار آتے ہیں مگر اخلاق بلند رکھنے اخلاق خراب نہیں کرنے کے ہم نہیں شرکت کرتے ہیں بلکہ محبت اور پیار سے بتا دیں گے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں مگر وہاں جو تصویریں کھینچ رہی ہیں وہاں جو مائیوں ہو رہی ہے مہندی ہو رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور جو مس گیدرنگ ہو رہی ہے اور جو دیوا اور جیٹ سے پردہ نہیں ہے اور خوب دلہا دلہن بیٹھے ہوئے اور خوب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس لیے ہم وہاں شرکت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے بولیں گے ساری دنیا ہی کر رہی ہے تو ساری دنیا کرے تو کرے مگر میں نہیں کروں گا میں نے ارادہ کر لیا ہے میں اللہ والوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے یا نیک لوگوں کے پاس ان کے غلاموں کے پاس میں نے ارادہ کر لیا کہ میں شرکت نہیں کروں گا ان وہی شادی شدہ جوڑا آپ کو فون کر کے آپ سے دعا کروائے گا وہی پورے خاندان والے ان آپ سے دعا کروائیں گے تھوڑے دن غم اٹھانا پڑتا ہے تو بہرحال اللہ کے نام میں سارے عالم کا مزہ ہے تھوڑا سا اللہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں اللہ اس طرح کھینچ کے اللہ دل کی گہرائی سے کہو یہ سوچو ایک زبان دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے میرے بال بال سے اس کمرے کے در و دیوار سے سب میں پوری دنیا میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے بہت مزہ آئے گا ان شاء اللہ ہم گنہگاروں کو اتنا مزہ آ رہا ہے تو اللہ والوں کو کتنا مزہ آتا ہوگا جب اللہ کا نام لیتے ہوں گے پہلے اللہ پہ جل جلالو کہنا واجب ہے الله جل جلاله وتعالى شانه الله الله الله عاشقوں کا مینار جام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ اللہ پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عاشقوں کا مینار جام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لہل اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سنت تکرار کر لیتے ہیں نبی اللہ اللہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون فاتبعونی اللہ ہاتھ بند کے ہم بیٹھیں نماز چاہیے قرآن امید کے اندر آتا ہے نبی صاحب السلام فرما دیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فتح اتفاق اور محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اگر کسی کے اندر کوئی سنت یہاں بتائی جاتی ہے اور کسی اللہ والے میں سنت ہم نہیں دیکھیں اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اس وقت ان کو استدار نہ رہو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے مسئلہ ہو وہ نہ بیٹھ سکتے ہوں کھانے میں سنت کے مطابق یا اور کوئی بات ہو اس لیے کسی اللہ والے ان کے غلاموں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنت پر عمل نہیں کر رہے ہم کوشش کریں ہم کتاب سے دیکھ کر عمل کریں گے ہاں جو کامل اللہ والے ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور کوئی مجبوری ہوتی ہے تو کبھی کار جلدی ہے یا کچھ بات ہے اس لیے بدگمانی کسی اللہ والے سے نہیں کرنی چاہیے ان کے غلاموں سے بدگمانی فرمایا عام مسلمانوں سے منع ہے کہ ہر مومن سے اچھا گمان رکھو ظلم علی شریف میں آتا ہے کہ ہر مومن سے اچھا گمان رکھو پھر اللہ والے کے غلام ہم کے خدام وہ دین پہ کوشش کر رہے ہیں چلنے کبھی کار بھول جاتے ہیں یا پھر ذہن سے نکل جاتی اس وقت استدار نہیں رہتا بہرحال کھانوں کی سنت چل رہی ہیں تو آج دسویں سنت ہے کھانا کھانے کی کہ جوتا اتار کر کھانا کھانا اب جیسے مجبوری کی وجہ سے ویسے تو کوشش کرنی چاہیے ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں اکابرین منع کرتے ہیں اور مجبوری ہے سفر میں ہے یا اور مجبوری ہے تو ٹھیک ہے تو اس میں اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کرسی میز پہ کھا رہے ہیں تو جوتا اتار دیجیے چپل اتار دیجیے اس کے اوپر پیر رکھ لیجیے تاکہ جوتا اتارے کھانا کھانے کی سنت پر عمل ہو جائے گھر میں بیٹھ کے کھائیں تو دستخان کے نیچے بیٹھ کے جوتا اترا ہی ہوتا ہے گیارہویں سنت ہے کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں دوسری اور دوسرا طریقہ سورین زمین پر ہو ایک گھٹنا کھڑا ہو اس طرح کر کے بیٹھ جائے گھٹنے اس طرح کھڑے کر کے اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر فائدے کی طرح بیٹھے اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے بیٹھتے ہیں اس طرح اور تھوڑا آگے کی طرف جھک کے بیٹھے بھی طریقہ ہے اور آج کل کمزوری پڑ گئی ہے تو آلتی بالتی مار کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے میں کابرین کو دیکھا ان کے غلاموں کو بھی دیکھا کہ آلتی بالتی مار کے بیٹھے کیونکہ آج جو ہے بہت کمزوری کا زمانہ ہے یہ اس کی بھی گنجائش ہے آگے طرف ذرا جھک جائیں کہ غلامانہ طریقے سے کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے ہماری کمائی سے رزق نہیں ملا اللہ کے فضل سے رزق ملا ہے کتنے لوگ کماتے ہیں مگر ان کو کوئی بیماری ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے اس لیے غلام بن کے کھانا کھانا چاہیے پھر بارہویں سنت ہے کھانے کے برتن پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے بہت سے لوگ حضرت فرمایا بہت غفلت کرتے ہیں کہ چائے چھوڑ دی تھوڑی سی حضرت فرمایا اگر دس لوگ آئیں دس لوگ تھوڑی تھوڑی کہ گھونٹ چائے چھوڑ دیں کہ پورا ایک پیالہ بن جائے حضرت والا اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ چائے پوری پیو اگر اس میں وہ نہیں ہے کہ پتی نہیں ہے تو اس کو چاٹ بھی لو سنت ہے برتن کو چاٹ لینا چاہیے اس طرح کا اور پتی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دینا مگر چائے کو پورا پیا جائے اسی طرح پلیٹ وغیرہ صاف کر لیں اپنی پلیٹ صاف کرنی ہے ڈش صاف نہیں کرنی <laughs> اگر کہیں مہمان ہم لوگ گئے تو دوبارہ فرمایا تھوڑا سا چھوڑ دو تاکہ گھر والی نے اگر بنایا کھانا جس عورت نے کھانا بنایا ہے وہ خوشی ہوگی بھائی انہوں نے تھوڑا سا بچا دیا کھانا کم نہیں پڑا ڈش صاف نہیں کرنی اپنی پلیٹ کو صاف کرنا ہے تھوڑا سا بچا دینا چاہیے یہ بھی بڑوں سے ادب سیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمایا کچھ اشعار سنا رہے ترتیب بہت اچھی رہتی ہے ذکر کے بعد سنت کا تکرار پھر اشعار اور پھر باتیں اس سے دل میں نور آتے ہیں اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے محمد صلی اللہ رسول کریم رضوالا کے اشعار ہیں کہ آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دل ہمیں اللہ کے غم اٹھائیں گے ہم لوگ بھیجے گئے اس دنیا کے اندر اصل چیز دلوں پر ہی محنت کرتے ہیں اللہ علیہ کے غلام نبی السلام نے صحابہ کرام کے دلوں پہ محنت کی اور اس طرح سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تابعین بھی تبا تابعین پھر اولیاء اللہ وہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں پھر آسان ہو جاتا ہے گناہ شانا اللہ کی محبت سکھاتے ہیں تو حضرت فرما فرمانا ہے یہ رات اکثر اشعار حضرت والا کے رات کے تین بجے کے بعد ہوئے درد دل ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے میں ہر بات مکمل بتاتا ہوں ان شعر حکمت کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے جس میں لوگ جھوم رہے ہیں ڈپ بج رہا ہے اور جو ہے تبلا بج رہا ہے اور ناچ رہے ہیں اور نشے میں دھت ہیں قوالی ہو رہی ہے قوالی جائز ہی نہیں قوالی جائز نہیں اللہ کی نافرمانی بالکل ڈپ پہ اور ڈھولک پہ اشعار پڑھنا شرائط ہے کہ کوئی غیر شرکی الفاظ نہ ہوں اور کوئی عورت نہ پڑھ رہی ہو اور اس کو جو ہے نشے میں نہ پڑھے جائے اور کوئی میوزیکل انسٹرومینٹس کے ساتھ نہ ہوں ان شرائط کے ساتھ اشعار اچھا، جو ہے پچیس یا چوبیس شاعر عائشہ خدا شاہ صدیقہ جو ہے اشعار فرماتی ہیں فرماتی ہیں لنا شمسن ولی لافا کی شمسن ایک میرا سورج ہے سبحان اللہ اشعار سنیے بھی ایک میرا سورج ہے عربی میں اور ایک آسمان کا سورج ہے اور میرا سورج نکلتا ہے آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے فَإِنَّ شمس تتلو بَعْدَ الْفَجْرِ اور میرا سورج کب نکلتا ہے جب میرا سورج رات کے رات کے بعد نکلتا ہے گرو صلی اللہ وسلم کے بارے میں فرماری ہدائش صدی پر رضی اللہ عنہ میرا سورج جو ہے رات کو نکلتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے یہ بہت پیارے اشارے فرماتے ہیں والا دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دنیا کی سب نعمتیں اللہ کا آخرت کا غم نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا غم نہیں ہے سنت پہ نہیں چلتا اور یہ غم نہیں اٹھاتا تو اس کو مزہ نہیں ملے گا اچھے اچھے میٹرس میں مزہ نہیں آئے گا فائیو اسٹار ہوٹلوں میں مزہ نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کا اس کو غم نہیں اٹھاتا گناہوں سے ہر جگہ پریشان رہے گا اور جس نے اللہ کی محبت کا غم اٹھایا گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا اور سید پہ چلنے کا غم اٹھایا تو اس کو پھر دال روٹی میں بریانی کا مزہ آئے گا اور اگر اس کو بریانی ملے گی اس میں تو اور مزہ آئے گا کباب میں اور مزہ آئے گا کہ اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائے ہو تو جو دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں جو جو تیرے دل جو دل تیرے غم کا حامل نہیں پھر آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کے فرما رہے ہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں یہ یعنی اگر ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نیکی ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم ہے اللہ آپ ہمیں چاہ رہے ہیں آپ کا کرم ہے ورنہ ہم چاہنے کے قابل نہیں ہم تو سراپا گنہگار ہیں پھر آگے فرما رہے ہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس نے اللہ والوں کی اہل کو کہتے ہیں جو دل اپنا اللہ کو دے دے دل تو بکری کے پاس بلی کے پاس بھی ہے صحبت اہل دل یعنی جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہیں پائی ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں مطلب تو اگر عبادت بھی کر رہا ہے تو اس میں بہت سارے دکھاوے مقصود ہیں اور بہت ساری حب جا مقصود ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کا دل دل نہیں یعنی اس کا دل جو ہے وہ دل نہیں اصل میں اس کا دل غیر اللہ میں پھنسا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بات کر رہا ہے اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں کیونکہ دل بنتا ہی ہے اللہ کی صحبت میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم نفس کے بندوں کے ساتھ رہیں گے جو نفس کے غلام ہیں جو ٹی وی کے غلام ہیں جو یہودیوں کے غلام ہیں جو مخلوق کے غلام ہیں جو معاشرے کے غلام ہیں جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہم لوگ کا دل کیسے بنے گا جب ان کی صحبت میں رہیں گے وہ کسی کو خاطر میں ہی لاتے نہ معاشرے کو نہ نفس و شیطان کو نہ خاندان والوں کو اور اور دین شریعت پہ چلتے ہیں اور خاندان والوں کو دیکھ کے چلنے لگے تو دین باقی نہیں رہے اس لیے ابو دین اہل اللہ اور مشاعر شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کسی کی فکر نہیں کرتے اس لیے جو ان کی صحبت اٹھاتا ہے وہی اس کا غم اصل غم ہے اور وہ اگر وہ روتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں وہ ان کو دنیا کا غم نہیں ہوتا وہ رو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی محبت مل جائے اللہ کا تعلق مل جائے اس لیے رو رہے ہوتے ہیں تو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں یعنی اگر وہ شہید پہ چلے گا بھی وہ شخص بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اس کی مقصود اس کی دنیا ہوگی مقصود اس کا کچھ اور ہوگا غیر اللہ ہوگا پھر آگے فرماتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت سے پھر اخلاص ملتا ہے قبولیت ملتی ہے پھر آگے فرماتے ہیں جس جگہ آپ کا قرب مل جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی ہو میری منزل نہیں ہو کے منزل بھی ہو میری منزل نہیں یعنی جہاں آپ کا قرب نہیں ملتا جہاں غیروں کی باتیں ہوتی ہیں اللہ میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا وہ میری منزل نہیں میری منزل اللہ کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت اور اللہ اور علماء کے رام کی صحبت ہے پھر آگے فرماتے غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی میں ہے مل نہیں یہ لہلا جن پہ لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں لڑکیوں لڑکیوں اور ٹی وی وغیرہ تو یہ یہ سب دل کو بے چین کرتے ہیں کیونکہ یہ سب غلام ہیں غلام پہ جب غلام اپنی زندگی کو غلام پہ فدا کرے گا تو پھر بے چینی پائے گا اور غلام اگر آقا پہ فدا ہو جائے اللہ پہ فدا ہو جائے تو انشاءاللہ بے چینی نہیں ملے گی آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کسی لیلا کا نہیں کوئی عورت کا نہیں ہوں کسی لڑکے کا نہیں ہوں کسی انٹرنیٹ اب ٹی وی کا نہیں ہوں میں اللہ کا غلام ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں مطلب اس کا یہ بتا رہا ہوں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اور حضرت والا کے مزاج کو کون سمجھ سکتا ہے وہ تو ان کا دل کچھ اور ہی ہے مفہوم بتا رہا ہوں اس کا آسان اردو میں پھر آگے فرما رہے ہیں آخری شعر ہے حضرت والا کا